حضرت ہلال بن یصاف نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں اپنے ان کاموں کے شر سے جو میں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے ابھی نہیں کیے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھبیس